خالد بن عبداللہ نے یونس سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے اس کے بعد ابن علیہ والی حدیث کے ہم مانا روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو